السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1336 یہ ایک اصلاحی سبق ہے پاکستان کے اندر خاص طور سے ہندوستان کے اندر یہ معاملہ کم ہے بنگلہ دیش میں اور کم ہے لیکن پاکستان میں عام ہے وہاں حلیم نام کی کھانے کی چیز پکتی ہے ہوٹلوں میں کہتے ہیں بھائی حلیم لاؤ دو پلیٹیں کہتے ہیں بھائی آج حلیم اچھی پکی ہے کہتے ہیں فلاں اگر حلیم بھیج دو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حلیم آج جل گئی ہے آج حلیم میں نمک زیادہ ہے یہ تذکرے ہوتے ہیں وہاں ہندوستان میں بھی کچھ کچھ علاقوں میں حلیم میں خاص قسم کا کھانے کا نام رکھا ہے یہ بات ذہن میں رکھو کہ حلیم جو ہے یہ اللہ کا نام ہے اور قرآن شریف میں کئی جگہ پر سورہ بقرہ میں خالی تین جگہ پر یہ حلیم کا جملہ آیا ہے اور باقی پورے قرآن میں الگ الگ جگہ پر ان غفور حلیم حلیم ان غفورا تو یہ حلیم یہ اللہ کا نام ہے اب جو ہے اللہ کے نام کی بھی ادبی کیسے ہوتی ہے کیا حلیم جل گیا حلیم میں نمک کم ہے کتنے بے ادبی ہے اللہ کے ناموں کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ کے ننانوے نام ہے وہ یاد کرنے چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے اور میں روزانہ ایک ایک کر کے آپ کو یاد کراؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ نام ہے تین مہینے کا سبق ہو جائے گا وہ اس لیے یہ جملہ حلیم کا یہ نہیں کہنا چاہیے اس کا اصل میں آدمی لغت دیکھتا نہیں ہے لغت کے اندر اسے دلیم کہتے ہیں دلیم دال سے دال سے یعنی دالوں سے پچی ہوئی چیزیں دلیا جسے کہتے ہیں دلیا ہے کھچڑا ہے یہ چیزیں لیکن اس کا نام رکھ لیا حلیم جو چل پڑا جو چل پڑا ہماری برادری میں وہ چل پڑا جس نے کہہ دیا وہ کہہ دیا چل پڑی بات آفات الاخبار ہوا اس لیے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے اس سے بچن آپ نے سبق سن لیا پھر اگر حلیم کہا آپ نے تو آپ کو گنا ہوگا کیوں پتہ چل گیا آپ کو اس کا نام بدل لیا آپ دلیا کہہ لیجیے کوئی اور نام رکھ لیجیے یعنی یہ چیز جاری کیجیے اللہ کے نام کی بھی ادبی ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے لفظ حلیم یہ اللہ کا نام ہے اور قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے اس لیے اس نام کا عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے حلم والا حلیم کا معنی ہے حلم والا بردبار ہاں ان غفور حلیم اللہ کے ناموں کی قدر ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر وہ تو کریم ہے کیا ہم اس کا نام بگاڑ کر بھی کہتے ہیں تو ہمیں روزی پہنچاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے حکامات کو توڑتے ہیں پھر بھی ہمیں روزی پہنچاتا ہے کوئی سیٹھیا ہو اس کا نام آپ بگاڑ کر خالی پکارو آپ کو گاؤں سے نکال دے گا وہ آپ کی جو آپ کو جو ہے پریشان کرے گا لیکن وہ تو کریم ہے اس کے کرم کی وجہ سے جو ہمیں نبھا رہا ہے اس لیے اللہ کے ننان میں نام ہے میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھ دیے ہیں اس کے خواص بھی لکھ دیے ہیں ترجمہ بھی لکھ دیا ہے اور مومن کے ہتھیار میں بھی لکھے ہیں اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور یہ نام بدلئے یہ دلیم ہے دلیم اور دلیم یاد نہ رہے تو دلیا کہو نا بھائی اپنی دکانوں کے اوپر بھی بدل دو جو بورڈ لگے ہیں حلیم پکی حلیم پکی وہ نکال دو اللہ تعالیٰ اللہ کے اپنے اللہ کے مبارک ناموں کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین اب میرے ساتھ اللہ انی اص کا من کل خیر خزا ہو بے ازک کا من کل شر خزائن ہو بے ادک اللہ جتنی خیر تیرے خزانے میں ہے وہ مجھے عطا فرما اور جتنا شر تیرے خزانے میں ہے اس سے تو میری ہم سب کی حفاظت فرما آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد للہ رب بلال